الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس فاسمهما أكبر من نفعهما صدق الله وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق آپ فرما دیجئے یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں کچھ فائدہ تو ہے لوگوں کو لیکن فائدے کے مقابلے میں گناہ بڑا ہے بعض شراب کے متعلق تفصیلی طور پر عرض کر دی تھی اور موجودہ حالات میں دور میں جو الکوہل دوائیوں میں یا خوشبوؤں میں استعمال ہوتا ہے اس کا بھی مسئلہ بتا دیا تھا بات ہو رہی تھی جوئے کے مطابق جوئے کی جس طرح دنیا نے ہر لحاظ سے ترقی کی ہے ایسے شیطانی کاموں نے زیادہ ترقی کی ہے تو بہت ساری قسمیں جوئے کی اور سود کی وہ ان کو دوسرے نام دے دیے جاتے ہیں تاکہ عام نام مشہور جو جس کو شریعت نے ناجائز کہا ہوتا ہے لوگ تو اس کو ناجائز سمجھ کر بچتے ہیں تو نام دوسرا دے دیا جاتا ہے تاکہ لوگ مبتلا ہوں اور چونکہ ہر طرف سے احوال انہی لوگوں کی کردائی کرتے ہیں تو لوگ گناہ میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں جوا کھاد چوکی لگا کر ان خاص کوڈیوں کے ساتھ کھیلا جائے تو بھی وہ جوا ہوتا ہے تاش کے ذریعے سے کھیلا جائے تو بھی وہ جوا ہوتا ہے یا حدیث میں دیکھو کہاں تک بات ہوئی فرمایا کہ بچے جو اخروٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں جو جیت جائے تو وہ اس کے ہوں گے یہ بھی جوا ہے حالانکہ وہ تو نابالغ ہوتے ہیں تو وہ تو مکلف نہیں ہے لیکن حدیث نے صاف الفاظ میں اخروٹ کا لفظ ذکر کیا ہے کہ اخروٹ کے ساتھ کھیل کر کوئی بچہ جیت جاتا ہے وہ دوسرے اخروٹ لے لیتا ہے وہ بھی جوا ہے ناجائز ہے کیوں اس لیے کہ اس بچے کی ابھی تختی صاف ہے یہ صاف تختی پہ جیسے عادت ڈالیں گے جیسا نقش بنے گا پھر ایسے ہی وہ آگے ہوگا ابھی سے اس کو یہ عادت نہ پڑ جائے اس لیے بچوں کا اخروٹ کے ساتھ جوئے کی ترتیب پر کھیلنا منع فرما دیا جوا ہے کیا سادے الفاظ میں شری تاریخ جوئے کی یہ ہے کہ کسی شخص کا نفع وہ متعلق ہے دوسرے شخص کے نقصان کا یہ بالکل سادہ سی تاریخ آپ کے سامنے عربی الفاظ کا ایک خلاصہ بیان کیا ہے جس شخص کو نفع ملے گا اس کا نفع وہ موقوف ہے دوسرے شخص کے نقصان پر ضرر اس کو ضرر ہوگا اس کو ضرور نفع ہوگا اس کو ذرا نہیں ہوا تو پھر اس کو ضرر ہوگا اس کو فائدہ ہوگا یہ ہے جو یہ تاریخ تمام موجودہ سب ان اسکیموں کے اوپر لاگو ہوتی ہے خواہ وہ انعامی بانڈ ہوں خواہ لاٹری ہو خواہ تاش کی شکل ہو شطرنج کی شکل ہو یا کوئی کھیل اور رہا ہے ہم ادھر شرط لگا رہے ہیں وہ قسم ہو خواہ لڈو گڈو ہو سب چیزوں پر یہ تعریف شامل ہے حاوی ہے احاطے میں لیتی ہے البتہ بعض کھیل کہ جن میں دنیا کا کوئی نفع اور نقصان متعلق نہیں ہے لیکن فائدہ بھی نہیں ہے کوئی جسمانی فائدہ دماغی فائدہ ایسا بھی کوئی نہیں صرف وقت ضائع کرنا ہے اس کو کہتے ہیں کہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے ایسے کھیلوں کو شریعت نے بہتر نہیں کہا مطلب اچھا نہیں ہے مناسب نہیں ہے آپ کے پاس اگر وقت ہے تلاوت کریں ذکر اذکار کریں والدین کی محبت کے ساتھ زیارت کریں حج کا ثواب مل جائے گا طبیعت نہیں لگ رہی دو چھٹیاں ہیں جیسے ہمارے ساتھی او جی ڈی سی والوں کو ہوتی ہیں تو دل نہیں چاہ رہا اپنے بزرگوں کی جا کے زیارت کرو حج عمرے کا ثواب مل جائے گا شطرنج میں یا تاش میں وقت گزارنا کہ وقت نہیں گزر رہا یہ کوئی شرط بھی نہ لگی ہو مطلق ہار جیت کا کھیل ہے تب بھی کراہت تنظیم ہے خلاف اولا ہے نیک لوگ کی شان کے خلاف یہ مقصد اور اگر اس پر پیسے لگ جائیں تو پھر جوا ہو جائے گا جس کو شرط کہتے ہیں کہ فلانا بادشاہ ہار گیا فلانا جیت گیا تو یوں اتنے پیسے لگیں گے آپ حضرات شطران جانتے ہیں شطران بہت برا کھیل ہے تاش میں یا لڈو میں تو کسی نفع کے ساتھ کھیلنے کے بغیر وقت گزارنا یہ بہتر نہیں ہے چھوٹا کراہت ہے مناسب نہیں ہے نیک لوگوں کا شعار نہیں ہے یعنی جس کو کہیں کہ مقروب ہے جیسے کھڑے ہو کے پانی پی لیا لیکن شطرنج یہ کسی حال میں جائز میں سابقہ سے بھی کسی نے جائز یہ پرانی کھیل ہے اور بہت بری کھیل ہے ہاں اس پر بازی لگائی جائے یا نہ لگائی جائے دونوں اعتبار سے یہ نہ جائزے اگر اس پر شرط لگائی گئی ہار جیتنے کے اوپر کوئی انعام رکھا گیا تو تو شروع جوا ہو گیا لیکن اگر یہ نہیں بھی رکھا تو بھی یہ بڑا گناہ ہے میں نے ایک تاریخ میں پڑھا ہے کسی اپنے مغلیہ بادشاہوں کا جو زوال کا زمانہ ہے کسی دور میں ان لوگوں نے اچھی حکومت کی تھی آخر میں پھر اس طرح کی ترتیب ہو گئی تھی جیسے اکبر صاحب مطلب آخر میں بعض عجیب سے لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئے تھے تو عجیب عجیب فیصلے کر دیتے تھے بعض تو بادشاہ صاحب شطرنج کھیل رہے ہیں خادم نے بتایا کہ بچہ بیمار ہے کہا ٹھیک پھر اس نے بتایا اس کو کسی حکیم طبیب کے پاس لے کے گئے کہتا ہے ٹھیک سترہ میں مصروف پھر کہا طبیعت خراب ہے حکیم نے واپس بھیج دیا ہے دو تین گھنٹے بعد جیسے جیسے کھادے میں تلا ٹھیک ہے کہا فوت ہو گیا نہلانے لگے سترہ کہتا ہے کہتا ٹھیک ہے اچھا پھر کہتے ہیں جنازہ کفن اب کر دیں کہا ٹھیک ہے کر دیا دفن کر دیا اور اس کو ٹھیک ہی ٹھیک کہتا گیا یہ نشے کی طرح کا کھیل ہے سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے بعد میں اس کو احساس ہوا پھر غصہ ہوا پھر ڈانٹ ہوئی یہ مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں یہ بری کھیل ہے علماء تحقیق نے لکھا ہے کہ موجودہ کرکٹ کھیل بھی شطرنج رنگ سے کم نہیں ہے جب لوگ دیکھتے ہیں نا اس کو انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا نماز کا وقت ضائع ہو رہا ہے یا کچھ اور خبر بھی ہے یا نہیں ہے اور کیسے شوقیہ طور پر پہلے سے ٹکٹ لگائے جاتے ہیں یعنی ہمیں جو اور لحاظ سے ہماری دیواروں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا ہماری غیرت کے لحاظ سے ایمان اخلاق کے لحاظ سے تو انہی شعبوں میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں پاگل بنا کر نچا رہے ہیں اور خود اپنے دفاعی انتظاموں میں اور ہر گھرانے میں میزائل اور چیزیں بن رہی ہیں عام مارکیٹ میں امریکہ کی بک رہی ہیں اور ہم اب پاکستان حکومت خود بھی ایک حد سے زیادہ نہیں بنا سکتی اور نوجوان نسل کو تماشے میں لگا دیا ہے کچھ کھیلنے میں لگا دیے کچھ تماشا گیروں میں لگا دیے کچھ ٹی وی آپ اندازہ لگاؤ کیسے پاگل قسم کے لوگ ہیں ہم کہ وہ جب کھیل ہوتی ہے تو مارکیٹ میں ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ میں خود کی ہو گئی ہے یا کیا مسئلہ ہے آج سارا ایسے نظام سستا پہ ڈھنگم سا ہے اور کوئی گاؤں پہنچ جائے تو وہ یہ کہا جاتا ہے اچھا بھائی ہے یا نہیں ہے اسے سمجھ کوئی نہیں یہ چیزیں ہیں جو مصر ہیں جس کو صحیح نہیں کہا دیکھو کیسی نظر ہے شریعت کی کہ جس سے انسان کا دنیاوی فائدہ بھی کوئی نہیں آخرت کا فائدہ بھی کوئی نہیں بلکہ دنیاوی ضرر وابستہ ہے اور پھر ذرا اس حد تک کہے ہے کہ گناہ ہونے کے ساتھ اپنے سارا کچھ بھی فوت کر دیا یہ شطرنج کھیل جو موجودہ کھیلے ہیں ان کے اوپر آپ حضرات بہتر جانتے ہو مجھے تو آپ ہی بتاتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کوئی گیم ہوتی ہے تو اس پر لوگ بازی لگاتے ہیں شرط لگاتے ہیں فلانا یوں چھکا لگائے گا فلانا یوں ہوگا چل اتنے ہزار لگ گئے اتنے لاکھ لگ گئے یہ حرام ناجائز اور یہ چور اور یہ کھیلیں دیکھنا اور کھیلنا شرفا کا کام نہیں ہے یہ جگہ اتنی مقدس ہے کہ ان کھیلوں کی نازیبہ ہونے کے بارے میں بس اتنی ہی جملہ بولا جا سکتا ہے کہ شرفا کا کام نہ یہ کھیل کھیلنا ہے اور نہ ان کھیلوں کو دیکھنا ہے کیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کیسی ترتیب ہوتی ہے کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر جگہ پاکستان ہے اور پاکستان والے لوگوں کی کیا کہ اور کوئی جگہ ان عورتوں کو ملتی نہیں ہے رخساروں کے اوپر چھنڈے لگا کے بیٹھتی ہیں بے حیائی کا ایک سب سے بڑا یہ ایک نظام ہے جو کھیلوں کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے اللہ تو علماء نے لکھا ہے کچھ نہیں کرنے کا دل چاہتا تو سکون کے ساتھ سو جاؤ یہ نیند بھی نعمت ہے اور جب صحیح نیند ہو جائے گی پھر جب آپ انشاءاللہ پیر کے دن آؤ گے بڑے ہوں گے سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے انسان تو کمزور ہے کہ جب اس میں نیند پوری نہ ہو تھکاوٹ ہو تو پھر وہ چچڑا پن اس میں آ جاتا ہے ان کھیلوں سے گریز کرنا چاہیے شرط لگانا یہ گناہ ہے جیسے کسی کے اوپر شرط لگائے فلانا جیتے گا یہ ہے آپ حضرات نے قصہ سنا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جب مکی دور تھا تو رومیوں کو کوئی بات سامنے پیش آئی رومیوں کو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی مجلس میں مکی زندگی میں اپنی مجلس میں یہ کہہ دیا کہ عام قریب عیسائی غالب آ جائیں گے رومی غالب آئیں گے وہ کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے کیوں غالب آئیں گے ابھی مغلوب ہو گئے آتش پرستوں کے ساتھ رومیوں کی جنگ تھی فارسیوں کے ساتھ رومی عیسائی ہیں یہ ہرکل والے یہ شام یہ ساری اٹلی یہ ترتیب تو یہ رومی عیسائی مذہب ہے اور یہ فارسی والوں کے ساتھ ان کی آتش پرستوں کے ساتھ لڑائی ہوئی آتش پرست غالب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس میں بات یہ کہی کہ ان قریب یہ فاتح بنے گے دیکھو نا اب آتش پرست کی اور عیسائیوں کی لڑائی ہو تو تبھی بات ہے کہ انسان کا رجحان عیسائیوں کی طرف جائے گا کہ کسی درجے میں اللہ کا نام تو لیتے ہیں اعلی کتاب تو ہیں تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب بات کی تو انہوں نے مشرقین نے یہ کہا نہیں ہو سکتا ہے لگاؤ شرط حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط لگا دی بعض حضرات نے اونٹوں کی تعداد لکھی ہے بعض نے اس کو حد بندی نہیں کی ہے کتنی شرط تھی تو ان کے سامنے وہ عہد آئی تھی سورہ روم کی پہلی الفلام میں غلبت روم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے ان قریب رومی غالب آ جائیں گے اور عربی گرامر بھی پھر واقفیت کے ساتھ ساتھ لگائی ہم من بعد الفلام غلبت روم فی ادن الارض وهم من بعد سيغلبون ان قریب وہ غالب آ جائیں گے تو دس سال کے اندر کی شرط لگائی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کسی نے پوچھا کہ آپ نے دس سال کی شرط کیسے لگا دی کہا قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا ہنفی بز تو وہ دس سال کے اندر اندر کا چیز وہم من بعد غلقهم سیغلقون فی بزر سنی بزا کا لفظ سورہ کاف میں بھی بیان ہوا ہے اور یہاں بھی بزا دس سے اندر اندر کے زمانے کو کہتے ہیں تو کہا دس سال کے اندر اندر رومی غالب آ جائیں وہ چڑے مشرقین یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا ممکن ہے اور فلاں ہے کافر کو مادی اشیاء پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے تو چھت ہو گئی کچھ اونٹ انعام کر ہو گیا ہجرت ہو گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے اور یہی ہوا کہ انہیں چند سالوں میں دوبارہ فارسیوں کی اور رومیوں کی لڑائی ہوئی رومی غالب آ گئی حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا اس مشرق کی طرح مکی کی طرح کہ میں غالب آ گیا ہوں اور اگر میں مغلوب ہو جاتا تو پھر تو میں نے انعام وہ شرط جو لگائی ہوئی تھی میں نے دینا تھا میں نے کہا تھا رومی غالب آ گئے ہیں رومی غالب آ گئے ہیں لہٰذا آپ وہ شرط اس نے وہ اونٹ وہ بھیج دیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ حضرت یہ وہ زمانہ مکی کا جو میں نے شرط لگائی تھی تو وہ میں غالب آ گیا میری بات سچی نکلی تو مجھے وہ اس شرط کے مطابق میں آ جاتا تو پھر میں نے دے رہے تھے وہ اب وہ ہار گئے تو اس نے دیے ہیں آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آپ نے بات تو کی تھی فی بز سنین اسی میں ہونا تھا لیکن اب یہ حرام ہو چکا ہے ان وقم والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشیطان ان يوقع بینکم العداوة والبغضاء یہ جوا یہ شراب یہ شیطان تمہیں تیار کرتا ہے آپس میں لڑائی کرانے کے لیے اور عموماً ایسی مجلسوں میں لڑائی ہوتی ہے لہذا اب یہ جو بات تمہارے پاس آ گیا ہے اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہو بس ادھر ادھر جہاں کوئی مستحق غریب ہے اس کو یہ مال صدقہ کر دو تو یہ شرط لگانا کھیلے کوئی اور پاگل یہ اس سے بڑا بھی کوئی پاگل ہوتا ہے اب تو اس ترتیب پر اول تو ایسی مجلسوں میں شرکت ٹھیک نہیں اور اگر کہیں کوئی بات دیکھ بھی لی تو اس پر بازی لگانا یہ جوا ہے گناہ کبیرہ ہے اور تمام چیزیں یہ اب دیکھو معاشرے میں ماحول میں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں یہ کمپنیاں پیسہ یہ جو پیسہ کمانے کا جس کو نشہ کر جائے نا وہ جائز و ناجائز نہیں دیکھتا کہ یہ صورت جائز ہے ناجائز ہے جب اللہ علیہ کے رسول کے راستے سے وہ دور ہے تو اس کو صرف اور صرف یہی فکر ہوتی ہے کہ بس پیسہ آ جائے کسی طریقے سے آ جائے اب روپے روپے کی پوری پوری پیٹیاں بازاروں میں ملتی ہیں چیزوں کی وہ لاٹری کی اس میں کوئی چار آنے کی چیز ہے کوئی دو پیسے کی چیز ہے کسی میں کچھ نہیں ہے دیہاتوں میں وہ پورا بھیج دیا جاتا ہے بچے والدین سے وہ شوق کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں اور ادھر جا کر وہ قسمت آزماتے ہیں قسمت آزمانا ہے ایمان اچھا کرو کمال صالحہ بناؤ نیک امال کرو خدمت خل کرو آخرت میں اپنی قسمت دیکھ لینا وہ کیسی ہے دنیا کی کیا قسمت آزمانا ہے بادشاہ اپنی قسمت کو نہیں آزما سکے تو اور کون کیا آزمائے گا چند دن کا ریل پیل ہوتا ہے یہ دھوکہ ہے اسی میں سورہ روح کے اگلی ایت کی جو ایت میں دنیا غافلون یہ کافر لوگ یہ یوں یوں باتیں کرتے ہیں یا خیال دنیا یہ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں دنیا کی حقیقت کو نہیں دیکھتے کہ یہ کچھ بھی نہیں یہ کسی کا ساتھ نہیں دیتی بہت سارے ایسے ہی چلے گئے ہیں تو قسمت آزمانی ہے تو آخرت کی آزمان ہاں علماء نے لکھا ہے ایک طرف سے انعام کا اعلان کوئی شخص کر دے ہارنے جیتنے والوں کی بات کی بات نہیں کس نے کہا بھائی یہ طالب علم اگر اپنے امتحان میں اتنے فیصد نمبر لے آئے گا تو میں اس کو عمرہ کراتا ہوں اور اگر نہیں لے آئے گا تو وہ مجھے عمرہ کرائے تو پھر تو شرط ہو گئی پھر وہی بازی ہے ہاں اگر اچھے نمبر لائے تو میں اس کو اوپر کرتا ہوں یہ اچھی بات ہے انعام دینا یہ صحیح ہے تو موجودہ جتنی ترتیبیں ہیں شرط لگانا یا اس طرح کی لڈو کھیلنا لاڑی میں شریک ہونا دیکھو نا اخروٹوں والی بات حدیث نے بیان کر دی کہ بچے جو اخروٹ کھیلتے ہیں اس میں بات جیت جاتا ہے بات ہار جاتے ہیں تو یہ جوئے کی ترتیب یہیں سے ہوتی ہے اور وہی والی بات برتنوں اسی طرح کی ہے دیہاتوں میں ایک اور بڑی حماقت کی کھیل ہے کہ اتنے اتنے وہ ڈنڈے سے بنا لیتے ہیں ڈنڈے سے لکڑ کے اور اس کو ایک خاص طریقے سے پھینکا جاتا ہے دس پندرہ پندرہ بندے اپنے ڈنڈے پھینکتے ہیں تو جس بندے کا ڈنڈا اس کو سب سے آگے نکل گیا وہ سارے ڈنڈے اس کے ہو جاتے ہیں اس کی امی کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ رات کو چولہا اور صحیح جل جاتا ہے روٹیاں پکاتی ہے خوش ہو کے وہ آگ بھی جوئے والی چلے نا تو روٹی میں تازگی زیادہ آتی ہے تو جب اخروٹوں کی بات چھوٹے بچوں کے لیے منع ہو گئی تو جو نام جو غیر مکلف ہیں جن کے کوئی ایسا نفع نقصان نہیں لیکن اس لیے شریعت نے منع کی کہ مستقبل کے لحاظ سے ان کو جوئے کی عادت نہ پڑ جائے تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جہاں تک ممکن ہو دوسرے ساتھیوں کو بھی بچانا ہے اللہ سمجھ کے نصیب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 آپ فرما دیجئے الحف جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کریں کزالک یبین اللہ ہو ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے احکام کو واضح طور پر بیان فرماتے ہیں تاکہ تم لوگ دنیا اور آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرو کل کے درس میں سوال تھا شراب اور جوئے کے متعلق اس کی حرمت کا ذکر ہوا آج کے سبق میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کیا کریں یہ جو پوچھنا ہے یہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے علاوہ ہے جو چیز ذمہ میں فرض اور ضروری ہے وہ تو خرچ کرنا ہی ہے اس پہ سوال یہ ہے کہ مزید اس کے علاوہ اور کتنا خرچ کرنا ہے بات یہ ہے کہ اس شعبے میں دو طرح کے لوگ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک ایک وہ گروہ ہے نیک لوگوں کا جس کو کہتے ہیں کہ وہ حضیمت پر عمل کرتے ہیں اسلام کے سب سے اعلیٰ والے حکم پر عمل کرتے ہیں ایک دوسری جماعت ہوتی ہے جو رخصت پر عمل کرتی ہے بھائی یہ چیز جائز ہے جی جائز ہے افضل کیا ہے وہ اور چیز ہے تو ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک ایسی ہے کہ جو اسلام کے اعلیٰ سے اعلیٰ حکم پر عمل کرتے ہیں وہ جو خلاف اولا ہے کراہت ہے بالکل اس پر وہ عمل نہیں کرتے جس طرح بھی ہو جائے ایک دوسری جماعت ہے جس کو رخصت والی جماعت کہتے ہیں جو اسلام کے خلاف عمل نہیں کرتی لیکن جہاں تک اسلام نے گنجائش دی ہے جائز کہاں ہے اس حد تک وہ گنجائش تک جائز تک عمل کرتے ہیں گناہ گار یہ نہیں ہیں نیک لوگ ہیں یہ بھی لیکن یہ اونچے درجے کے لوگ ہیں تو سوال جب کیا کہ حضرت کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرے آپ نے جواب میں بڑا جامع مانے اللہ تعالیٰ نے اعتاز فرمائی الاف ضرورت سے زائد اللہ کے راستے میں خرچ کرو اب ہر بندے کی ضرورت اپنی ہے اس کی امیدیں اپنی ہیں مستقبل کی خواہشات اس کی اپنی ہیں لہذا چھوڑ دیا ہر بندے کے اوپر کہ وہ خود فیصلہ کرے جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو یومیہ کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ایک دن کا روزینہ ان کے پاس ہے بس کافی ہے اور ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی وہ سب خرچ کر دیتے ہیں یہ وہ عظیمت والے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو آج کی کل کی مستقبل کی بچوں کی مکان کی یہ فکر رکھتے ہیں اور شریعت کی حدود میں رہ کر یہ رخصت والے لوگ ہیں دونوں کو اس میں بیان کر دیا الاف جس کا ضرورت ہے جو ضرورت سے زائد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے ایک مقام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصحاب صفہ کا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ان لوگوں کا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے کہ میرے پاس اگر بہت پہاڑ بھی پورا سونے کا ہو جائے اور مجھے دے دیا جائے تو میں تین دن کی رخصت چاہتا ہوں تین دن کے اندر اندر اس کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دوں گا وہ رخصت تین دن کی اس لیے ہے کہ مال زیادہ ہے نا اہد پہاڑ کی تو بہت لمبی مسافت ہے اہد پہاڑ کے برابر بھی مجھے سونا دے دیا جائے تو تین دن کے اندر اندر میں تقسیم کر دوں گا ایک دفعہ آپ آرام فرما رہے تھے ایسی نیند آ گئی تو عام سی چٹائی پر سو گئے جب اٹھے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کی کمر مبارک پر گرمیوں کا موسم تھا تو وہ وہ جو ایسے چھلکے سے ہوتے ہیں نا پھوڑی کے اس کے داغ بن گئے تھے تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے لیے بستر بچھا لیا کریں گے چادر بچھا لیا کریں گے تاکہ یہ تکلیف نہ ہو داغ نہ لگے تو آپ نے فرمایا کہ واہ عبداللہ ہماری تو حال یہ ہے فی دنیا کا نق غریب و آبر سمی مسافر کی طرح رہنا ہے اور مسافر اپنے ساتھ اتنا و متا نہیں رکھتا ایک آدھ چادر رکھتا ہے ایک پھوڑی ساتھ رکھتا ہے کہ مزدلفہ میں لیٹنا پڑے تو کیسے لیٹ جائیں گے وہ ترتیب کرنی ہے ہم نے کیا جمع کرنی ہے بستر اور چادریں اٹھانی ہیں یہ کام کرنا ہے مسافر اور راہ گزر کی طرح رہنا ہے جب مسافر تھک جاتا ہے سفر کرتا ہوا تو کسی چھوٹے موٹے سائے والے درخت کے نیچے کوئی پتھر ہی سر کے نیچے رکھ کے وہ سو جاتا ہے اس کو نیند آ جاتی ہے مقصد حل ہو جاتا ہے آرام ہو جاتا ہے پھر آگے سفر کرتے ہیں اتنا کیا جمع کرنے یعنی آپ نے اجازت نہیں فرمائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک موقع پہ اسی طرح عرض کیا آپ جب نیند سے بیدار ہوئے تو جسم مبارک پر چٹائی کے داغ تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت اتنا کچھ اب تو آ رہا ہے اب مشکلات نہیں ہیں خیبر فتح ہو گیا تھا یہ اس کے بعد کی بات ہے تو ایک اچھا سا بستر بنوا لیتے ہیں آپ کے لیے بچھائیں گے اور یہ ایسا آپ نہ آرام کیا کریں اس طرح ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے تو چونکہ وہ عبداللہ تو چھوٹی عمر کے تھے نا آپ نے ان کو سمجھایا یہ بڑے ساتھی تھے نا خلفۂ راشدین مجلس شعرا کے ساتھی تھے آپ نے فرمایا عمر ابھی تک جاہلیت کی باتیں کرتے ہو جاہلیت کی باتیں کرتے ہو دنیا کے ساتھ ہمارا کیا نسبت ہے ہم تو ویسے آئے ہیں ایک ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے آئے ہیں تو بس مسافر کی طرح رہنا ہے تو اس میں یوں ہی ٹھیک ہے پھر ایک موقع پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر کو ڈبل کر دیا کمبل کو ڈبل کر دیا تو رات کو جو تہجد میں جس وقت اٹھنے کا معمول تھا اس سے تھوڑا دیر سے اٹھے کہا عائشہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ آج یہ تاخیر اٹھنے میں کیوں ہو گئی نیند تھوڑی غالب آ گئی تھی عائشہ نے عرض کیا رضی اللہ عنہ کہ حضرت وہ بستر میں نے ڈبل کر دیا تھا تو وہ دبیز ہو گیا تھا نا آرام دہ ہو گیا تھا آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا حالانکہ خاتون کی تو یہ خواہش ہوتی ہے جو نیک خاتون ہے کہ شوہر کو آرام پہنچے اس کا بستر اچھا ہو کھانا اچھا ہو وہ آرام کرے بچے شور بھی کر رہے ہوں تو وہ سیڈ میں نیک خواتین لے جاتی ہیں کہ تھکے ہوئی ہیں آرام کر لیں تو یہی خواہش تھی ازواج متحرات سب کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ عائشہ ہم آرام دہ بستر پر سونے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم مسافر ہیں تو آپ نے اس کو دورہ کیا آئندہ یہ کمبلی بچھانے کی بھی اجازت نہیں بس وہی چٹائی ٹھیک ہے ایک تو یہ مقام ہے ان لوگوں کا کیا لاف ضرورت سے زائد ہے کیا ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی اور جلدی سے تشریف لے گئے سلام پھیر کے جلدی سے تشریف لے گئے اور کچھ اشرفیاں لے کے آئے اور ایک دو ساتھی غریب نظر آئے ان کو دے دی تو پھر میں کل سے فکر مند تھا کہ کوئی مستحق نظر آئے یہ تقسیم تو ایک دو دن سے ہو رہی تھی بس یہ پڑی تھی تو مجھے اس کی فکر ہر وقت لگی رہتی تھی کہ کسی مستحق کو دینی ہے ایک مرتبہ رات کو نیند نہیں آئی صحیح جیسے ہوتا ہے نا اطمینان سے نیند بے چینی کروٹ بدلنا بس اس طرح تو حضرت عائشہ صدیقہ کا ہی نمبر تھا عرض کے حضرت کیا بچے ہیں آپ کوئی تکلیف ہیں آپ آج اطمینان سے نہیں آرام فرما رہے تو فرمایا کہ کچھ تقسیم کی اشرفیاں سرانے کے نیچے پڑی ہیں ان کی بے چینی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی کہ یہ کسی مستحق کو پہنچ جاتی اس کا آج رات کا گزران ہو جاتا وہ سکون سے رہتا تو یہ تقسیم یہ مقام ہے ان لوگوں کا جو عظیمت پر عمل کرنے والے ہیں جن کو کل کی فکر نہیں ہے بس آج کھانا مل گیا بس ختم کل کا بھی اللہ رازق ہے آج کا بھی علماء نے صوفیاء نے تو سب سے اونچا متوکل پرندوں کو لکھا ہے نا کہ ان کا کوئی مستقبل کا نہیں وہ چمٹی تھوڑا بہت جو کرتی رہتی ہے مقدر میں ہوتا ہے کہ اس کے بھی نہیں ہوتا کوئی حل چلا کے اس کے گھروں کو بھی ختم کر دیتا ہے لیکن عام پرندے ان کا کل کا کوئی وہ سٹور یا پرسوں کا یا فلاں کا اس طرح نہیں ہوتا ہر روز صبح اللہ کی تسویح کرتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں اور دن کو اچھے طریقے سے ان کو غذا مل جاتی ہے شام کو تسوی کر کے سو جاتے ہیں تو اسی راستے پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کہ جو غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ خوب جمع کرو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے خوب جمع کرو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے خوب جمع کرو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا مال آپ کے حوالے کر دیا تھا جس میں حضرت عمر فاروق کا مقولہ نقل ہے کہ انہوں نے آدھا مال لایا تھا اور سوچ رہے تھے کہ سب سے زیادہ میں نے لایا ہے جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب مال لا چکے تھے وہ آپ کا مقام تھا کہ سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا اسی پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مسئلہ آتا ہے کہ انہوں نے چند ایک چیزیں گھر رکھی تھیں لیکن بتایا ہوا تھا کہ یہ سب وقف لسلام ہے یہ خالد کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے خالد زندہ ہے تلوار استعمال کرے گا یہ زرہ استعمال کرے گا یہ خود استعمال کرے گا وہ بھی اسلام کے لیے ہے اور جب مر جائے تو یہ میرا مال نہیں یہ وقف اسلام ہے یہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے یہی مقام اصحاب صفہ کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے شاگرد تھے اس میں ایک آدھ دو ساتھیوں کی کبھی وفات ہوئی تو ان کے وہ گودڑی پودڑی میں وہ ایک آدھ درہم نکلا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اصحاب صفحہ پھر ان کے پاس درم کیوں نکلا وہ طالب علم تھے کسی نے رکھ لیا کل ہو سکتا ہے خرچ کرنا ہو وفات پا گئے یہی مقام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ کتنا خرچ کریں کل آپ آپ فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کریں تو میں نے بتایا کہ دو جماعتیں ہیں ایک وہ سارا کچھ ہی ضرورت سے زائد سمجھ رہی ہے جماعت یہ اونچے لوگوں کی جماعت ہے اس کو عظیمت پر عمل کرنا کہتے ہیں دوسری جماعت ہے رخصت والے لوگ جیسے ہم ہیں کہ اب کچھ مال جمع ہے سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا قربانی واجب ہو جائے گی یہ رخصت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں ایک تو صدقات واجبہ ادا کرنے ہیں صدقات واجبہ کے علاوہ ضرورت سے زید مال میں سے بھی ماہانہ ایک ترتیب ہو آمدن کے لحاظ سے اپنی توفیق سے کل پریشانی نہ ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے آپ حضرات نے کبھی بڑا سنا ہوگا کسی باعث سے کہ یہ نماز سے پہلے دو سنتیں ہوتی ہیں یا چار سنتیں پھر نماز کے بعد جی دو سنتیں ہیں کہ دو نفل ہیں بعض نمازوں میں جہاں مقروع وقت ہے تو چلو عصر کے بعد نہیں ہے یا صبح یہ کیوں ہے نفل نماز آخر میں یہ اس لیے ہے کہ ایک تو جو فرض نماز میں کمی کوتاہی ہے یہ سنت نفل اس کی پوری کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک آپ نے زہر کے چار فرض ہمارے ذمہ کیے ہیں اس کے بعد ہم دو سنتیں پڑھتے ہیں اور ہم اس نماز کی ادائیگی پر خوش ہیں دو نفل بھی ادا کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ جتنا جتنا فرض ہے اتنا ہی تراؤ ہو ہے اس سے آگے جھکنے نہیں دینا ہے نہیں نفل بھی پڑھ رہے ہیں یہی تحیت القضو یا تحیط المسجد یا نوافل کی بات ہے نا اللہ ہم آپ کے اس فریضے پر خوش ہیں اور پھر مزید نفل بھی ادا کر رہے ہیں یہی بات اور عبارات میں بھی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے فرض زکوٰۃ کا حساب کیا دس ہزار روپے زکوٰۃ نکلی بارہ ہزار دے رہے ہیں خوش ہیں خوشی سے دے رہے ہیں پھر ہر مہینے میں کچھ اور بغیر زکوٰۃ کے بھی اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں وہاں تو معیار ہے کیفیت کا کہ کس بندے کی کتنی آمدنی ہے اس لحاظ سے اس نے روپیہ خرچ کیا اور ایک بندے کی آمدنی لاکھوں میں ہے اس لحاظ سے اس نے ہزار خرچ کیا ممکن ہے وہ روپے والا زیادہ وزنی ہو خرچ کرنے والا کہ اس نے اپنی آمدنی کے لحاظ سے خرچ کیا تو ایک تو صدقات واجبہ ہیں جو زکوٰۃ ہے صدقۃ الفطر ہے قربانی ہے کوئی اور منت نظر مانی وہ واجب ہو جاتا ہے اس کو خوشی سے ادا کرنا چاہیے اور ادا کر کے پھر اس پر تھوڑا سا اضافے کے ساتھ اضافے کے دو فائدے ہیں ایک بخل کا علاج ہے اور دوسرا یہ کہ ممکن ہے ہمارے حساب میں بھی غلطی ہو کوئی اور ادھر ادھر پیسہ ہو کہیں دیا ہو ہمیں پتہ بھی نہ ہو لہٰذا زکات بیس ہزار نکلی دو ہزار اوپر دے دیا یہ کل کلاف ہو گیا دوسری بات یہ ہے صدقات واجبہ کے علاوہ اور مال کا حساب ہونا چاہیے اس میں سے جو توفیق ہے دیکھو نا قرآن مجید نے فرمایا لال تتفکرون فی الدنیا والآخرہ سوال ہوا ماضا یوں کتنا خرچ کریں آپ نے فرمایا ضرورت سے زائد خرچ کرو اللہ بیان کرتے ہیں کھول کھول کر تم دنیا آخرت کے معاملے میں دونوں کے معاملے میں غور کر لو کہ دنیا میں کیا ضرورت ہے اور آخرت ایک دائمی زندگی ہے اس کے لیے بھی کچھ سرمایہ بھیجنا ہے تو اس کے لیے بھی ذخیرہ کراؤ دنیا کی ضرورت کو بھی پورا کرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مقولہ ہے کہ آخرت جو ہے نا ہمارے سامنے منہ کھول کر کھڑی ہے جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں آخرت کے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا پیٹھ دے کر بھاگتی جا رہی ہے تو اب مند شخص وہ ہے کہ جو منہ کھول کر کھڑی ہے قریب آتی جا رہی ہے اس کے لیے زیادہ غور و فکر کے ساتھ جاری کریں اور جو چیز پیٹھ دے کر بھاگی جا رہی ہے ہم اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں اور وہ پکڑائی بھی نہیں دیتی تو جو پیٹھ دے کر بھاگی جا رہی ہے اس کو بھاگنے دو اس کو قبضے میں نہیں کر سکتے اور جو آگے قریب آتی جا رہی ہے آخرت اس کے لیے تیاری کرو تو فرمایا لعلکم تتفکرون فی الدنیا کرو دنیا والا کہ اس میں غور و فکر کرو دنیا آخرت میں اپنے لیے ضرورت کیا ہے اور ضرورت سے جو سید ہے خواہ لباس کے اعتبار سے ہو جوتوں کے اعتبار سے ہو بستر کے اعتبار سے ہو خوراک کے اعتبار سے ہو اموال کو جمع کرنے کے اعتبار سے ہو اس میں ضرورت سے زیر سوچ لو کل دے کر پریشان بھی نہ ہو ایک مقام پہ فرمایا کہ جوش میں آئے اور مال اللہ کے راستے میں دے دیا اور پھر بھیگ مانگنے لگ گئے خود کے سب کچھ ختم ہو گیا یہ اس سے بڑا گناہ ہے نفلی کام بہت ثواب ہے لیکن اتنا کہ جتنی گنجائش اور توفیق ہو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کئی دفعہ میں نے ایک ان کا عمل نقل کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ صدقات واجبہ تو ادا کرنے کا معمول پکڑا ہی تھا صدقۃ الفطر وغیرہ لیکن اس کے علاوہ جو اموال کی آمدن تھی میرے پاس اس میں میرے دو ترتیبیں تھیں ایک وہ اموال جو ہدیے میں آتے ہیں اس کا بیسواں حصہ میں الگ کرتا تھا اور جو اموال میری محنت سے مجھے حاصل ہوتے تھے اس کے نفے میں سے اس کے نفے میں سے بیسواں حصہ جو ہدیے میں آتا تھا اس کا دسواں حصہ اور جو زکار ہے وہ تو چالیسواں حصہ ہے یعنی سو میں سے چالیسواں حصہ وہ ڈھائی روپے ہوتے ہیں اور سو میں سے جو ہدیہ رقم آتی ہے وہ دسواں حصہ تو سو میں سے دس روپے ہوتے ہیں دسواں حصہ جو میں محنت سے کماتا تھا کسی جگہ ملازم تھا تنخواہ ملتی تھی یا کتب خانہ تھا الشاد کراچی میں تو اس میں محنت سے جو نفع حاصل ہوتا تھا یا تنخواہ ملتی تھی تو اس میں سے میں بیسواں حصہ یعنی پانچ روپے سو میں سے پانچ روپے محنت والے کام میں سے جو آمدن آتی سو میں سے دس روپے ہدیے والی چیزوں میں سے اور زکوٰۃ تو اپنی جگہ پر ہے یہ میں الگ رکھتا رہتا تھا الگ رکھتا تھا اور یہ زکوٰۃ تو نہیں ہے صدقہ واجبہ تو نہیں ہے اس میں اپنے رشتہ داروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں کوئی مسجد کی ضرورت ہے ادھر مدد کر سکتے ہیں کوئی اور آ گیا اس کی مدد کر سکتے ہیں تو اس میں کاروبار میں اس تمام تنخواہوں میں میرے اس سارے نظام میں بہت برکت رہتی تھی تو یہی میں اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس طریقے سے کیا کریں یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جن کا معرف القرآن ہے کہ مولانا تقی صاحب مدرس العلوم کے والد صاحب جو مفتی تھے دارالعلوم دو میں پھر پاکستان بننے کے بعد مفتی اعظم پاکستان سے تو فرمایا کہ ہر کوئی شخص اپنا خود غور و فکر کر لیا کرے دنیا آخرت جیسے دنیا کو درست کرنے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں کچھ مال رکھتے ہیں ایسی اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے کچھ مال آخرت کے لیے بھیجا کریں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں آپ فرما دیجئے کہ ان کی بھلائی کے لیے جو بہتر ہو وہ کرو اگر تم ان کے اموال کو اپنے اموال کے ساتھ ملا دیتے ہو تو تمہارے وہ دینی بھائی ہیں اللہ جانتا ہے کون ان کے مال کو ضائع کرنے والا ہے اور کون یتیموں کے مال کو ایک خیر کی شکل میں محفوظ رکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے اس سے پہلے ایک سوال کا ذکر ہوا کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرنا چاہیے اس میں کل میں نے دونوں صورتیں عرض کر دی تھیں کہ ایک عظیمت والے لوگ ہیں سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی اور ایک رخصت والے لوگ ہیں کہ اپنے لیے کچھ رکھ کے جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے علاوہ زکوٰۃ صدقات کے معمول ہو ہر مہینے میں کچھ اس طرح کا تو بہت برکات ہوتی ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں تو اپنا نقل کرتی ہیں حدیث کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے میں زیادہ حساب حساب کر کے نہ دیا کرو پھر اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ حساب حساب کر کے دے گا حساب اتنا زیادہ نہ کیا کرو پھر اوپر سے بھی بغیر حساب کے آئے گا بعض حضرات نے تو کئی جگہوں میں آپ نے قرآن مجید کی عید پڑھی نا کہ ان اللہ ضرور و میں شاخ و بغیر حساب کہ اللہ پاک بعض دفعہ کسی کو دیتا ہے بغیر حساب کے اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں انشاءاللہ جس جگہ پہ یہ عید آئے گی نا ساری تفسیریں بیان کریں گے ایک تفسیر بڑی عجیب ہے فرمایا کہ اللہ پاک بعض دفعہ کسی سے جب خوش ہو جاتا ہے نا اسے رزق کتنا دیتا ہے پھر اس سے نہ دنیا میں حساب لے گا نہ آخرت میں حساب لے گا اتنا دیتا ہے اس کو اور اس سے خوش ہے اللہ تعالیٰ نہ اس سے دنیا میں حساب لیتا ہے نہ آخرت میں حساب لے گا کہ آپ کو ہم نے اتنا رزق دیا ہے کیوں وہ بندہ ہے ہی ایسا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے والا ہے کمانے والا ہے اس کے حساب کی ضرورت ہی نہیں ہے اور بھی اس طرح کے صحت کی تفصیلیں ہیں بس خرچ کرنے میں صدقات واجبہ کے علاوہ وہ تو لازمی چیز ہے ہاں ایک شخص نے فرض کرو کہ اس کی یکم محرم میں سال پورا ہوتا ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے آج سارا مال ہی اللہ کے راستے میں دے دیا ہے تو اب زکوٰۃ والا دن جب آئے گا یکم محرم تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا زکوٰۃ بھی بیچ میں ہی ادا ہو گئی سب کچھ ہو گیا لیکن زکوٰۃ یکم محرم کو ہے آج کچھ آٹھ دس ہزار ویسے صدقے میں دے دیا ویسے صدقے میں زکوٰۃ کی نیت نہیں یکم محرم کو جب حساب کیا کہ میرا سال پورا ہوا ہے میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے اس کے ذمہ بیس ہزار روپیہ زکوٰۃ کا بنتا ہے تو خیال یہ کرتا ہے کہ دس ہزار تو دے دیا ہے نا ابھی ایک ہفتہ پہلے وہ ہو گیا تو دس اور زکوٰۃ دے دیتا ہوں نہیں وہ نفلی ہو گیا ہے صدقہ ہے ثواب ہے اس وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی اب پورا بیس ہزار ہی زکوٰۃ دینا ہے خاص صدقات واجبہ ہوں یا صدقات غیر واجبہ ہوں عام نفلی صدقہ جیسے آپ لوگ اس میں اشارے میں کھڑے ہوتے ہیں لوگ مانگنے والے آ جاتے ہیں ساتھی دے دیتے ہیں صدقات واجبہ ہوں یا صدقات غیر واجبہ ہوں دونوں صدقات کے نکالتے وقت نیت کا استحصار کرنا ضروری ہے کہ میں جو پیسے دے رہا ہوں یہ من میں حقیقی کی رضا جوئی کے لیے دے رہا اللہ رب العزت من میں اوثن حقیقی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے دے رہا بس صرف یہ نیت ہو اس میں کوئی نیت نہ ہو لوگ مجھے تعریف کریں میری ابھی دعا کریں خوش آمد کریں اشتہار کریں یہ کریں نہ کریں اس سے سب سے دوری کر کے اپنی نیت کو درست کر کے کہ منہ میں حقیقی کی رضا جوئی کے لیے صدقات واجبہ بھی دے رہا ہوں صدقات غیر واجبہ بھی دے رہا ہوں پھر اس پر بہت انعام ہے درمیان میں تھوڑی سی بھی نیت دوسری آ گئی تو پھر ثواب خراب ہو جاتا ہے پھر اس کا بدل دنیا میں اللہ پاک جو دیتے ہیں وہ بہتر بدل نہیں ہوتا تو آج کا سوال جو ہے اس میں فرمایا یسلونہ کا عانل آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسے کریں اصل یہ کہ زمانے جاہلیت میں میں پہلے بھی کبھی عرض کر چکا ہوں کہ جو یتیم مالدار ہوتے تھے نا تو ان کے کزن رشتہ دار ان کو اچھے طریقے سے لے لیتے تھے کیونکہ وہ یتیموں کا مال کھانے کا صحیح موقع ملے گا اور جو یتیم بچے بیچارے غریب ہوتے تھے ان کو بس ویسے دھکے مار دیتے تھے جس کو قرآن مجید نے سورہ ارد الزیع یقب و بدین فضالِ الزی یدوب و یتیم یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی تقسیم کرتے ہیں جو یتیموں کو دھکے مارتے تھے جب مالدار ہوتے یتیم بچے تو وہ اس کے رشتہ دار اس کی پرورش کرتے کہ یہ مال کھا جائیں اس پر قرآن مجید کی عید نازل ہوئی تَقْرَبُوا مال الْيَتِيمِ اللہ بلطی احسن یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ بلکہ جو اس کی ضرورت ہے اتنا مال اس کے لیے خرچ کرو سورہ نساء میں عید فرمائی کہ ان الدین في فی نار کہ جو جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں فی بطونهم نار وہ پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں اس سے بچو تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں سے جو بعض کے پاس یتیموں کی پرورش آ گئی اور یتیموں کے اموال بھی تھے تو صحابہ کرام نے ہر چیز میں علیحدگی کی حتیٰ کہ ان کا کھانا بھی علیحدہ پکا سالن بھی علیحدہ پکا انہی کے پیسے میں سے اب بعض دفعہ بچوں کا دل چاہا جیسے گھروں میں ہوتا ہے کہ بچوں نے بہت اچھا کھانا پکا ہے لیکن نہیں کھاتا ہے طبیعت نہیں ہے <laughs> اور بعض دفعہ عام سا کھانا ہوتا ہے اور بچے سارے نہیں ہوتے بچوں کی عجیب حالت تو بچے یتیم چھوڑ دیتے تھے کھانا وہ کھانا خراب ہو جاتا تھا گل سڑ جاتا تھا اب چھوٹے بچے جو یتیم ہوتے ہیں ان کے اموال کو انسان صدقہ نہیں کر سکتا فرض کرے ایک کرو کہ میں مشورہ پرورش کر رہا ہوں کسی یتیم بچے کی تو جو نابالغ ہے اس کا مال بہت ہے لیکن میں صدقہ نہیں دے سکتا اور وہ بھی نہیں دے سکتا کہ ابھی تو وہ بالغ نہیں ہے اس وہ مکلف ہی نہیں ہے سکات صدقات کا تو دوسرا بندہ جو پرورش کر رہا ہے اس کے مال کا صدقہ نہیں دے سکتا اب وہ کھانا بچ گیا اب اس کو یہ بھی نہیں کھا رہا ہے کہ اللہ پاک نے سب تو کم فرمایا ہوا ہے یتیم کے مال کے معاملے میں اور اس جو بچ گیا کھانا تو اس کو صدقہ بھی نہیں کر سکتے یتیم کے مال کا یہ اختیار ہی نہیں رکھتا صدقہ کرنے کا تو یوں کھانا خراب ہو جاتا تھا سڑ جاتا تھا اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے آپ سے پوچھا کہ حضرت ہمارے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہے کہ اس سے یتیم کا مال ضائع ہو جاتا ہے بچے کھانا نہیں کھاتے وہ گوشت سالن سڑ جاتا ہے ہم صدقہ دے نہیں سکتے کہ ہم اختیار نہیں رکھتے تو اس وقت یہ کریمہ نازل ہوئی کل اصلاح اللہ خرید اے نبی آپ فرما دیجئے ان کو یتیم کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں جیسے بہتر ہو یتیم کے لیے خیر خائی ہو اس طرح کرو جیسے اس کا مال ضائع نہ ہو لہذا سالن وغیرہ کی ترتیب میں ان کو ساتھ شریک کر لو تاکہ سالن گلے سڑے نہیں سارے اپنے بچے بھی ساتھ مل کر کھا لیں گے ان کا درمیان بھی شیئر کر دیا جائے تھوڑا سا حصہ پیسے کا یتیم بچوں کو ساتھ ملا دے ان کا نقصان نہ ہو وہ تو تم فرحمان کو ہم نے اس لیے نہیں کہ یہ کوئی اور لوگ ہیں یا اس طرح ہیں یہ تمہارے دینی بھائی ہیں ان کے اموال کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہو صرف ہم نے پہلے سختی کا حکم اس لیے دیا تھا کہ زمانۂ جاہریت میں یتیموں کے اموال کے ساتھ زیادہ ہوتی تھی <coughs> یہ تو اس وقت بات ہے کہ جب یتیم کا اپنا مال ہو ایک الگ پہلو ہے جو شریعت نے یتیموں کے ساتھ مہربان ہونے کا حکم دیا ہے فرمایا ان کے کھانے کو ملا کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان القرآن میں بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یتیموں کے وہ اموال جن کو علیحدہ کرنے میں گلنے سڑنے کا خطرہ ہے ایسی ضروریات میں تو یتیموں کو ساتھ شریک کرو لیکن یتیموں کی وہ ضروریات کہ جن کو رکھنے میں گلنے سڑنے کا امکان نہیں ہے تو وہ علیحدہ ہی رکھو مثلا کپڑے لے آئے یا کوئی اور چیز ان کی لے آئے یا غلہ لے آئے تو وہ علیحدہ ہی گلنا سڑنا تو نہیں ہے تو بہتر ہے علیحدہ حساب ہاں جو سالن بنا یا فروٹ لے آئے یا یہ چیزیں تو وہ اکٹھی ہو جائیں کہ ان میں خطرہ ہے کہ مال خراب نہ ہو جائے ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سات مہلک چیزوں سے بچو جو سات چیزیں ہلاکت میں ڈال دینے والی ہیں ان سے بچو فرمایا ایک شرک سے بچو جادو کرنے کروانے سے بچو اور ناحق کسی کو قتل کرنے سے بچو تین چیزیں چوتھی سودی لین دین سے اور شبہ سود سے بھی بچو سودی لین دین اور شبہ سود سے بھی بچو اور پانچویں چیز کے یتیم کے مال سے اپنے آپ کو بچاؤ وہ ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ چھٹی چیز ہے جہاد کی اگر ضرورت پڑے تو اس میں شرکت کرو اور ساتویں چیز ہے کہ کسی شخص پر بغیر تحقیق کے اس کی عزت کے بارے میں یعنی جس کو کہتے ہیں تہمت لگانا یہ بات نہ کرو بس علم نہیں ہے خاموشی اختیار کرو یہ ایسی چیزیں ہیں ساتھ کہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دینے والی ہیں فرمایا کل اصلاح لهم خیر یتیموں کے معاملے میں جو بہتر ترتیب ہو وہ کرو وہ تو خالتوں ہوں ان کے اموال کو تم نے اپنے امبا کے ساتھ ملا دیا تمہارے دینی بھائی ہیں یہ قید جو ہے نا یہ قید اتفاقی ہے فیحان فی الدین بعض دفعہ اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ جو پرورش کرنے والا شخص ہے وہ تو مسلمان ہے لیکن اس کے زیر پرورش جو یتیم بچے آئے اس کے رشتہ دار وہ غیر مسلم کے بچے تھے ان کا وہ بھائی مسلمان نہیں تھا جو بھی جس کے بچے اس کی زیر پرورش آئے تو ان کے ساتھ بھی یہی حکم ہے کل اسلام اللہ ہے کہ ان کے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ ہے وہی کرنا ہے یہ نہیں مطلب کہ اگر مسلمان یتیم بچے زیر پرورش آئے تو ان کے اموال کا تو خیال کرنا ہے اور کسی کافر کے بچے اس مسلمان کے زیر پرورش آئے تو ان کے مال کو ضائع کر دینا ہے یہ نہیں دونوں کے ساتھ یہ حکم ہے اسلام خیر یہ تو وہ بات ہے کہ جب یتیم کا اپنا مال ہو اور پھر اس کو ایک ترتیب سے اس کے لیے کپڑے لانے ہیں یا جو ضرورت ہے اس کی کھانے پینے کی پوری کرنی ہے دوسری صورت اس سے الگ ہے جو اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ خیال کرنے کا حکم دیا ہے اس میں تو فرما دیا کہ تمہارے بھائی ہیں مال اکٹھا کر سکتے ہو اور جو گڑبڑ شخص کر رہا ہے اللہ جانتا ہے فسادی کو بھی اور مسلح کو بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو وہ مشکل میں ڈالتے دے کہ ہر حال میں یتیم کا کھانا علیحدہ ہی رکھو علیحدہ ہی پکاؤ تو زہر دو کھانے پکانا مشکل ہوتا ہے بعض گھروں میں تو اکٹھا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا آسانی ہے اب زیادتی نہ کرنا جو کر رہا ہے اللہ اس کو جانتا ہے یہ تو بات ہے جب یتیم کا مال لیکن یتیم کا ویسے خیال کرنے کا شریعت نے بہت حکم دیا ہے چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم بچوں کا خیال کیا کرو پھر کل انشاءاللہ تعالی تمہارے بچوں کا بھی لوگ خیال کریں گے زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے یہ عجیب نظام ہے المال و غادل براہم کہ صبح ایک شخص مالدار ہے تو شام کو وہ کنگال ہے صبح بادشاہ ہے تو شام کو فقیر ہے یہ اسی کے اپنے فیصلے ہیں اسی کی عزت دائمی ہے اللہ باپ نے سورہ منافقون کے اندر ذکر فرمایا کہ دائمی عزت وللہ العزت اللہ کے لیے بل رسول ہی اور اللہ کے رسولوں کے لیے دائمی عزت ہے وللمؤمنین اور ایمان کی بحثیت من ہونے کی عزت ہے یہ عزت دائمی ہے یہ کوئی چھین نہیں سکتا اس عزت پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا یہ سرمایہ اتنا قیمتی اور لازوال ہے کہ انسان کی زندگی کے ساتھ ایمان کا سرمایہ اس کے ساتھ ہے حالت نظر کے وقت یہ سرمایہ اس کے ساتھ ہے عالم برزخ میں یہ سرمایہ اس کے ساتھ ہے عالم حشر میں یہ سرمایہ اس کے ساتھ ہے اللہ رب العزت کے سامنے حساب کے وقت یہ سرمایہ اس کے ساتھ ہے عزت عزت اصل شریعت کی عزت ہے اسلام کی عزت ہے اللہ اللہ کے رسول ایمان کی عزت ہے بحثیت ایمان کی باقی جو چیزیں جو ظاہری اعتبار سے عزت کی شمار ہوتی ہیں یہ دائمی چیز نہیں ہے خواہ مال ہو خواہ دنیاوی ہوتا ہو بادشاہ ہو صحت ہو حسن ہو کوئی بھی چیز ہو یہ دائمی چیز نہیں ہے تو لہٰذا مال غادن رحم ہے تو یتیم بچوں کا خیال کرو کل کیا پتا کہ ہم اتنے مالدار ہیں کل ہمارے بچوں کا کیا ہوگا تو اس کا ادلا یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس ترتیب پہ تمہارے بچوں کی پرورش کرائے گا خیال کرے گا ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من فی اللہ یرحمکم اللہ فی صبا زمین والوں پر رحم کیا کرو آسمانوں پہ جو ذات جلوہ افروز ہے اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پہ وہ تم پہ رحم کرے گا من فی اللہ یرحمکم اللہ عصاء ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں معراج میں جب گیا تو معذب اقوام مجھے دکھائی گئی جن لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا مختلف طبقات کو جو عذاب ہو رہا تھا تو وہ مجھے دکھائے گئے اور پھر میں نے پوچھے کہیں بے نمازیوں کو کہیں زکوٰۃ نہ دینے والوں کو کہیں کس کو کس کو کس کو ایک مہذب قوم سے گزر ہوا ان کے ہونٹ بہت بڑے بڑے کھل گئے ہیں اور ان کے منہ میں پتھر فرشتے ٹھوس رہے ہیں پتھر ٹھوس رہے ہیں اور پھر ان کو جب پکڑتے ہیں فرشتے تو ان کو ہونٹوں سے پکڑ کر یوں گھسیٹتے ہیں دوسرا فرشتہ اوپر سے پکڑ کر یوں گھسیٹتا ہے اور وہ آہو بکار چیخو بکار اور ہائے ہائے میں وہ لگے ہوئے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو عذاب اس طرح ہو رہا ہے تو جبرائیل نے بتایا کہ حضرت یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یتیموں کے مال کو ناحق طریقے سے کھایا ہے تو اتنا سخت وعید ہے ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت کے وقت جب نفق ثانیہ پھونکا جائے گا تو سب دنیا اپنے قبروں سے اٹھے گی حشر ہو جائے گا پہلے نفقے کے وقت تو سب مر جائیں گے فیضا فی اخرا فیضا قیام ضرور جب دوبارہ نفقہ پھونکا جائے گا سارے لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ ایسے قبروں سے اٹھیں گے کہ ان کے جسم کے ہر حصے پر عذاب ہو رہا ہوگا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یتیموں کے مال کو راحت طریقے سے کھایا ہے حشر جیسے شروع ہوگا تو عذاب ان کے اوپر شروع جیسے کہ عالم برزخ میں ان پر عذاب ہو رہا تھا ایسی جب وہ ٹھیک ہے تو عذاب ہو رہا ہے یہ یتیموں کے اموال کو ناحک کریں اور جو یتیموں کا خیال رکھتا ہے ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص شفقت کے ساتھ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اس کو پیارا لگتا ہے تو جتنے یتیم کے بال سر کے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر ہر بال کے بدلے میں اللہ پاک ایک نیکی سے عطا فرمائے گے اور جتنی دفعہ شفقت سے پھیرے گا اتنی دفعہ اس کو یہ وہ شخص ہے جو تعاون نہ کر سکا غریب ہے خود لیکن یتیم اس کو پیارے لگتے ہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں جس کے باپ کو دیر تک وہ زندہ رکھے اور جس کے والد کو وہ دنیا سے جلدی اٹھا لے یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں <clears throat> لہٰذا یہ تیم کو حقیر نہیں سمجھنا اور اگر پرورش ذمہ میں آ جائے تو فخر محسوس کرنا ہے فخر ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان میں فرمایا صحابہ اکرام سے پوچھا بتاؤ تمہیں پتہ ہے دنیا میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے تو صحابہ نرس کی حضرت نہیں پتہ کہا بتاؤ دنیا میں سب سے برا گھر کون سا ہے کہا نہیں پتا فرمایا حضرت نے کہ سب سے اچھا گھر وہ ہے جس کے گھر میں یتیم ہے اور وہ لوگ اس کا اچھا خیال کرتے ہیں اور سب سے برا گھر وہ ہے کہ جن کے پاس یتیم ہے اور اس کے ساتھ وہ بد سلوکی کرتے ہیں ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم تم کو جو اللہ پاک رزق دیتا ہے اموال دیتا ہے ہر شے نعمت دیتا ہے غور کرو تم جو بعض ضعیفوں کمزوروں کا خیال کرتے ہو ہو سکتا ہے ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق ادا کر رہا ہے لہٰذا وہ سلسلہ جاری رکھنا ہے جو یتیموں کے ساتھ خیال ہوتا ہے ایک بزرگ کا واقعہ بڑی تحقیقی شکل میں پتہ چلا وہ لندن میں رہتے ہیں تقسیم کے وقت ادھر چلے گئے تو ماہانہ وہ لاکھوں پونڈ کے حساب سے دارالعلوم دو بند کو بیچتے ہیں اور بڑے بڑے مدرسوں کو بھیجتے ہیں یہاں سے کچھ لوگ ان کو ملنے کے لیے گئے اس کی اچھا گھر وغیرہ سب کچھ ترتیب ہے کوئی ان میں ایسی بات نہیں دیکھی کہ اس کا کتنا کاروبار ہے کیا ترتیب ہے کیا صورت حال ہے جب ان سے تحقیق پوچھی تو انہوں نے ایک عالم دین جو بزرگ سے نظر آئے بوڑھے سے ان کو کہا کہ آپ کو یہ راز بتاتا ہوں آپ میرے ساتھ آئیں وہ ساتھ لے گئے ان انہوں نے دوسرے کمرے میں ایک اپنے معذور بچے کو دکھایا معذور بچہ ہاتھ پاؤں سے اور اس کی لٹرین کا نظام بھی اس بیڈ کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے کہا اس بچے کی وجہ سے جو معذور پیدا ہوا میری بیوی مجھے چھوڑ گئی دوسرے بچے جو ہے وہ بیوی کے ساتھ ہو کر چلے گئے اور میں خالص اللہ کا حکم سمجھ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ اس کی معذوری کا آیا ہے میں اسلام کے ساتھ ہی رہا اور اس بچے کی پروش کرتا رہا اللہ رب العزت نے مجھے اتنی عزت عطا کی ہے اتنا مال دیا ہے کہ میں مال بس یہی حساب کرتا رہتا ہوں یہ کس مدرسے کو دینا ہے کس یتیم خانے کو دینا ہے کس کو دینا ہے تو بعض دفعہ رزق انسان کو کمزوروں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں تو فرمایا کہ ہاں غیر مسلم بھی یتیم اپنی پرورش میں آ جائے تو اس کا بھی خیال کرو اور شفقت کے ساتھ پیش آؤ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو شفقت کے ساتھ یتیموں کو پیش آ رہا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو خوب نوازیں گے اللہ تعالیٰ سے سمجھ سمجھ عمل کی توفیق سے